سورہ مریم کی آیت نمبر بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم فلن أكلم اليوم إنسيا अल्लाह तबारक व ताली की तौफीक से सूर्य मरियम की نمبر नंबर 22 لے کر آیت نمبر چھبیس تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر چھ سے لے کر یعنی دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بیوی مریم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم اتاری اور آپ کا واقعہ بہت نصیحتوں اور بڑی عبرتوں والا واقعہ ہے یہاں تفصیل سے قرآن مجید نے واقعے کو ذکر فرمایا جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا پچھلے آیات کا خلاصہ یہ کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جب اپنے مکان کے مشرقی حصے میں گئیں اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے پردہ ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے اچانک وہ دیکھ کر خلوت کی جگہ میں حضرت بی بی مریم گھبرائیں اور اللہ کا واسطہ اور اللہ کا خوف یاد دلا کر ان کو وہاں سے دور رہنے کا کہا انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں عام انسان نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دھرتی کا بڑا پاکیزہ انتہائی اونچے اخلاق والا بیٹا دینے کے لیے بھیجا یہ بہت حیران اور ششدر رہ گئی کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ ہی میں راہ راست سے ہٹی ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بیٹا اولاد حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کے لیے بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں اس اللہ نے تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما خلقکم من نفس واحدہ و منہما رجالا کثیرا ونساء اتنی بڑی اولاد آدم ایک حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں جب یہ بات کہی اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ حضرت جبرائیل نے حضرت بی بی مریم کے سامنے سنایا تو اللہ کے حکم کے سامنے خاموش ہو حضرت جبرائیل نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری جس سے اللہ کے حکم سے آپ کو امید کی حالت پیدا ہو آگے قرآن مجید نے اس واقعے کو کہ جب امید کی حالت ہوئی اور قرار حمل ہوا آگے کے واقعے کو ان آیات میں بیان بیانفا عجیب ایمان افروز واقعہ ہے انشاءاللہ جب واقعہ ختم ہوگا تو ہم اس سے ان نصیحتوں کو ان واقعات کو خلاصے کے طور پر حاصل ابھی میں ترجمہ اور مختصر تفسیر کروں فہم لت ہو فہم ہو سو حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئیں ہم ہو اس کا طرح امید کی حالت میں ہو گئیں فن تبزت بھی سو اپنی اس امید کو لے کر حمل کو لے کر چلی گئیں مکان قصیہ پہلے تو امید کی حالت ہوئی اور اسی حالت میں اللہ کے طرف سے مقررہ زمانہ گزرا اور جب یہ محسوس کیا کہ اب آثار ولادت قریب ہیں تب قرآن نے یہاں سے ذکر فرمایا فم تب سو دور چلی گئی یہ پہلے بھی یہ لفظ آیا میں اس کی تشریح کر چکا ہوں بیہی اپنی امید کو لے کر مکان جگہ قصین انسانی نظروں سے دور کسی پہاڑ میں جنگل میں پہاڑوں کے جنگلات میں دور چلی گئی جہاں کسی فرد بشر کی نظر نہ ہو اور پہنچ نہ ہو فجاحل نخلا اجا دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے جا آ اور اجا آ جا آ معنی ہوتا ہے آنا اور اجا آ معنی ہوتا ہے لے آنا ایک آدمی خود آتا ہے ایک کوئی اور چیز لے کر آتی میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں خود انسان چل کر آئے جا آ کوئی ہاتھ پکڑ کے لے اجا آ وہ لے کر آیا اس کو اہل مخاز مخاز درد ذہ کو کہتے ولادت کے درد فجا اہل مخاضو اجا اکمان لے آیا ہا حضرت بی بی مریم کو المخاص درد زے درد زے لے کر آیا مجبور ہو گئی جب یہ کیفیت پیدا ہوئی درد شروع ہوئے الز ان نخلا کھجور کے تنے کے طرف جب تکلیف ہوئی تو سہارا ڈھونڈنے کے لیے دیکھا ہے کھجور کا تنا ہے تو وہاں اپنے اس کیفیت کے ساتھ درد کے ساتھ وہاں پہنچی اہل و الا جز نخلا جزا کہتے تنے کو اور نخلا کھجور کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا وہ درد ان کو آگے دیکھیے جو جملہ قالت مت قبل هذا نسیا نسيا وكنت نسيا منسيا اب یہ کیفیت ہوئی اب دو باتیں ایک یہ کہ ایسی بے سر و سامانی کا حال ایسی حالت میں تو مددگار کی ضرورت ہوتی خیال رکھنے والیوں کی ضرورت ہوتی جو خوراک کا دوسری چیزوں کا خیال رکھے تنے تنہا اور اللہ کا عمر اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل کو یہ کیفیت ایک تو لاچاری کمزوری درد یہ کیفیات یہ بیماری کی کیفیت یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں حدیث شریف میں آتا اگر کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے شہادت کا مرتبہ پاتی شہید ہوتی کیونکہ اس تکلیف کی حالت میں جان دی اللہ اس کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتا فجا اہل مقم جب یہ کیفیت اپنی لاچاری اکیلا تن تنہا اور جنگل اور انسانی نظروں سے کہیں دور اور دوسرا سب سے بڑی جو غم لاحق اس دماغ پر آنے والی ٹینشن اور اس غم کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب بچہ ہوگا میں اپنے قبیلے میں لے کر جاؤں گی کیا کیا کہیں گے لوگ وہ کیا سوچیں گے دیکھو جی یہ ایک چیز غم ادھر کم وہ حالات ادھر سوچ سوچ کر غم اس مہر غم کے حضرت بی بی مریم نے یہ فریاد کی یا لئی اے کاش میں متو مر چکی ہوتی قبل حاضہ اس سے پہلے اے کاش مجھے پہلے ہی موت آ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یہ میں بھی عرض کروں گا موت کی تمنا یہ کس مقصد کے یا لئی تنی متو قبل حاضہ اے کاش میں مر چکی ہوتی قبل اس وقت سے پہلے وہ کنتو اور میں ہوتی نسین بھولی منسین ایسی بھولی بصری کے کسی کے ذہن میں نہ ہو نسین کا معنی بھول بھولنا اور منسین جو لوگوں کے ذہنوں سے بالکل اوجل جیسے انسان فوت شدہ ہو گیا اور اس کی یاد بھی ذہنوں سے نکل گئی کون کب فوت ہوا نسیم منس یہ نسیان سے نسیان کہتے ہیں نا جی بھولنے کو اسی سے لفظ نسیم منسیہ میں بھولی بسری ہوتی کب کی فوت ہو چکی کسی کو یاد بھی نہ ہوتا حضرات مفسرین نے لکھا کہ ویسے موت کی تمنا کرنا منع ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں موت کی تمنا سے منع فرمایا لیکن یہ جو تمن انتہائی غم کی حالت میں اور پیغمبروں کی اولاد آگے الفاظ آئیں بنی اسرائیل کی ایسی برگزیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ اتنی بڑی شخصیت اور جب یہ حالات ہوں گے کیا لوگ کہیں گے اور کیا ماحول ہوا وہ آگے اگلی آیا اگلے انشاءاللہ آیات میں درس میں آئے تو ان ساری چیزوں میں بدنامی اور پیغمبروں کا خاندان یہ سوچ کر اپنے مرنے کی تمنا ان کا مرنے کی تمنا کرنا دنیاوی زندگی سے تنگ کر نہیں یہ ممنوع ہے اسی وجہ سے خودکشی اسلام میں حرام ہے یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ خودکشی کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں جس ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہوگی اسی عذاب میں اس کو مبتلا رکھے اسی سے وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا پھر اس کو یہی کیفیت اس کی رہے گی اس لیے اسلام میں خود اس لیے کہ یہ جسم یہ جان ہماری ذاتی نہیں ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی امانت میں ہم اپنی مرضی سے نکل جو چاہے کہ اپنے اعضاء کو نقصان پہنچے یہی وجہ ہے اللہ کی عبادت دیکھیے عبادت کتنی بڑی مرتبے کی چیز لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عابدوں اور زاہدوں کو جنہوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا روزے مسلسل رکھنا چھوڑ دیے ان کو فرمایا دیکھو تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق تمہاری صحت کی حفاظت کرنا یہ احکام دین میں سے کیونکہ اللہ کی امانت ہے مشینری کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے تو یہ تمنا کرنا ان حالات کے پیش نظر ویسے اس وجہ سے نہیں کہ وہ دنیاوی زندگی سے تنگ یہ اس وجہ سے ممنوع ہے فنا سو پکارا حضرت جبرائیل نے حضرت بی بی مریم اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جائیے وہ کیفیت اور اب حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے سامنے نہیں آئے بلکہ اس پہاڑی کی اوٹ میں کہیں نیچے سے آواز لگائی کہ میری آواز پہنچ پردے کا خیال فنا داہا من تحت میں الفاظ سمجھا رہا ہوں فنا داہا سو پکارا حضرت جبرائیل نے حضرت پی بی مریم کو من تحت ان کے نیچے سے جیسے اوپر کہیں غار میں پتھروں کی اوٹ میں جھنڈ میں اور نیچے اوٹ میں کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل نے آواز دی سبحان اللہ اللہ تحزنی بس ہی جملہ ہے جی یہ کہ غم نہ کرو لا تحزنی یہی وہ لفظ تھا یہ تحزنی یہی لفظ حضرت سیدنا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو غار میں کہا تھا قرآن نے فرمایا عزیقول صاحب ہی تحزنی یہ صرف مذکر اور مونس کے سیغے کا فرق ہے معنی ہے کہ لا تحزن تو غم نہ کر جب کسی مذکر کو میل کو خطاب کیا جائے اور فیمیل کو لا تحزنی تو غم نہ کر سیدھے کا فرق مانا کہ اللہ تحزنی غم نہ کر قد جعل رب کی تحت کی سریہ اللہ نے تمہارے لیے ظاہری باطنی ہر طرح کے اسباب پیدا فرما دیے تمہاری عزت کے سرفرازی کے اس لاچاری کی وجہ سے بھی پریشان نہ ہو قد جعل یقیناً بنایا ہے ربو کی آپ کے رب نے تحتہ کی تمہارے نیچے ذرا نیچے دیکھیے پہاڑ سرین ایک ندی جیسے پہاڑی ندی ہوتی ہے بہت بڑی نہر بھی نہیں چھوٹی سی ندی صاف شفاف پانی کی بہنے والی وہ دیکھو اللہ نے بنا دی تو اللہ کے عمر سے حضرت جبرائیل کے پر مارنے سے اللہ نے وہاں چشمہ اور چشمے سے ایک چھوٹی سی ندی وہاں جاری کر دی تاکہ صاف شفاف پانی پینے کے لیے پانی بنیادی ضروریات میں سے اب خوراک کا کیا ہوگا جی؟ ایسی خوراک عطا فرمائی ایسی خوراک یہاں اس کی تلقین کی کہ اب تو جدید میڈیکل وہ نہ بھی پہنچتی سب سے زیادہ ان حالات میں زچہ کے لیے جو سب سے مفید غذا ہو سکتی وہ قرآن نے ذکر اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا ایسی کمزوری کے حالات میں سی خاتون کی سب سے بہترین اس لیے کہ اللہ نے اپنی برگزیدہ بندی کے لیے جو سب سے مفید چیز ہو سکتی تو اس کا انتخاب فرما وہ چیز یہ ہے جی وہ حزی اور تم ہلاؤ الیح کی اپنی طرف بجز ان نخلا اس کھجور کے تنے کو کھجور کا تنا لگا ہوا ہے اس کو تھوڑا اپنی طرف ایسے ہلانا ابھی تو خشک ہے لیکن اب کرامت ظاہر ہوگی وہ اللہ جو بے موسم پھل عطا فرمائیں گے وہی اللہ یہاں آپ کو خوراک کا بھی انتظام فرما رہے پانی کے لیے صاف شفاف چشمہ اور کھانے کے لیے کھجوروں کا بندوبست وہ حزی علی کی بجز نخلا کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تساقط وہ گرائے گا علیہ کی آپ پر روتابن تر کھجوریں روتابن کا مانا تر جنین پکی ہوئی تر پکی ہوئی کھجوریں تنا اوپر سے گرائے گا جو کھجور اوپر پک جاتی ہے اس کو عربی میں رتب کہا جاتا ہے اور جو ڈوکا ہوتا ہے اس کو بسر کہتے ہیں بسر رتب بہت نام ہے تمر بتر رت چھوٹی چھوٹی کیفیت پر نام بدل جاتے ہیں اور پھر کھجوروں کے اپنے انواع اقسام کے نام اس کے علاوہ تو تمہارے اوپر وہ تر کھجور انسان کو فوری طور پر اس کی کمزوری کو طاقت بخشنے کے لیے جو ٹانک اور مقوی چیزوں کھجور سے بڑھ کر کوئی اسی لیے افطار میں روزے میں کھجور کا استعمال کرنا سنت کھجور ایک دم آدمی کو انرجی دیتی ہے اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہو سکتا اور اس سے معتدل کوئی چیز فرمایا تساقط علیہ علی کی رتبن جنیا تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا یہ تنا فکولی و شروبی و قری آئینہ فکولی سو تم کھاؤ یہ جو الفاظ سیغے استعمال ہو رہے ہیں نا یہ مونس کے سیغے ویسے کل کمن تک کھاؤ وشرب اور پیو لیکن چونکہ حضرت بی بی مریم سے خطاب ہے اس لیے یہ الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں فقولی وشربی سو تم کھاؤ وشربی اور پانی پیو وقر آئینہ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو تمہیں ایسا سکون آئے گا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وقر آئینہ کا ایک مفہوم یہ بھی کہ یہ سوچ کر بھی غم نہ کریں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں لوگوں میں جاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے آپ اس کا غم نہ کریں اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں فعما تارا سو اگر آپ دیکھیں فعما سو اگر اما کمن اگر ترنا آپ دیکھیں رویت سے ترا من البشر کسی بھی آدمی من البشر احادن کسی بھی بندے کو اگر آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں بچہ ہوگا تو وہ تعجب کرے گا وہ بات کرنا چاہے گا وہ پوچھے گا فقولی سوچ سے کہہ دینا انی نظر تو اشارے سے کہہ دینا انی نظر تو یقیناً میں نے نظر مان لی ہے لرحمان اللہ کے لیے رحمان کے لیے سومن روزے کی میں نے روزے کی نظر مانی فلن اکلما سو میں ہرگز گفتگو نہیں کروں گی الیہؤما آج کے دن انسین کسی بھی انسان سے میں آج کے دن کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں اس کو کہتے ہیں سکوت کا روزہ چپ کا روزہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کی اللہ نے ان پہلی کتابوں میں روزے کی ایک صورت یہ بھی عطا فرم ہمارے لیے روزہ تو ہے کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا اس زمانے میں روزہ گفتگو سے رک جانا یعنی یہ بھی روزہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کسی انسان سے کوئی بات نہیں ہو یہ یہ روزہ جو چپ کا روزہ اس سے آدمی کتنی چیزوں سے محفوظ رہے گا بس یہ زبان ہی ہے سب سے زیادہ اسی کی آفات ہیں اسی کے گناہ ہیں زبان سے غیبت چغلی بہتان سارا دن یہ چیزیں ہوتے ہیں اس زمانے میں یہ روزہ ہمارے لیے شریعت اسلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے لیے یہ خاموشی کا روزہ نہیں اب زبان کا روزہ یہ کہ زبان کو گناہوں سے بچائے جائز گفتگو کی جا سکے ویسے کوئی گفتگو کرنا کسی سے کوئی بات پوچھنا تجارتی گفتگو کرنا اور ہر قسم کی جائز گفتگو کی اجازت دے دی لیکن گناہ کی گفتگو کی اس روزے میں بھی یعنی غیبت چغلی جھوٹ ان چیزوں سے سختی سے منع دیں عام حالات میں بھی گناہ اور روزے کی حالت میں اس لیے یہاں جس روزے کا کہ میں نے نظر مانے حضرت بی بی مریم کو یہ تلقین فرمایا گیا کہ آپ پہلے نظر مان لینا لوگوں کو اشارے سے بتلا دیں وہ خود سمجھ کیونکہ اس زمانے میں یہ روزہ معروف تھا کہ میں کسی سے بھی آج گفتگو نہیں کروں تو لوگ گفتگو نہیں کریں جب آپ خاموش رہیں گی پھر اللہ انشاءاللہ خود ظاہر کریں گے آپ کی برات کو آپ کی صداقت کو آپ کی عفت اور آپ کے معجزے کو اللہ تعالیٰ خل لوگوں کے سامنے اب آگے کیا واقعہ ایک حصہ یہ واقعے کا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جب بیٹا عطا فرمایا تو اب وہ لے کر جب قوم کے پاس آئیں تو آگے قرآن نے دوسرے واقعے کو ذکر فرمایا وہ انشاءاللہ ان آیات ان کا ترجمہ اور تفسیرہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں اللہ صلی علیہ وسلم مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى احسن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما یا اللہ دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما پوری پوری عافیت عطا فرما ہمیشہ ہمیشہ عافیت عطا فرما عافیت والی نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما و صلی اللہ تعالی علی نبینا و وعلی آلہ محمد والا علیہ یا رحم الرحمن